ہمیں نہیں ہے شوق لوگ ہمارے لیے زندہ باد باد کے نعرے لگائے اگر ہمیں ان چیزوں کا شوق ہوتا تو ہم روزانہ پانچ سے دس اپنے قریبی ساتھی شہدا کی شکل میں رب کے حضور پیش نہ کر رہے ہوتے اگر ہمیں ان چیزوں کا شوق ہوتا تو جب لال کرشن اڈوانی نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک ہفتے میں خوشخبری سناؤں گا اس کا اشارہ میرے قتل کی طرف تھا تو میں سفر کرنا چھوڑ دیتا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ قتل کی سازشیں ہو رہی ہے ہم نے اپنا سفر بڑھا دیا کہ موت آتی ہے آ جا تجھے سینے کو لگانے کے لیے ہم تیار بھی ہیں بلکہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں